سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے احادیث بیان کرنے سے بچو مگر وہ جن کا تم کو علم ہو بے شک جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے تیار کر لے حدیث نمبر تین سو نو مسند احمد